السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توحید و سنت dot com W W W dot T A U H double E D dash S U double N A T dot com الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلات وسلم علیہ سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین واجب الاحترام مشائق عظام بزرگان دین محترم بھائیوں دوستو عزیزوں پاکستان کی نامور اسلامی یونیورسٹی جامعہ خیر المدارس میں اس آجز کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے مخدوم اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری مدرج الحم کے حکم کی تعمیل ہو جائے اور ان اکابر مشاہ کی اور آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت بھی اللہ ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے ہمارے مذہب دین حق اسلام کی بنیادی اور اساسی کتاب اللہ کا قرآن ہے جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن مجید کی تفصیل تشریح اور وضاحت ہے حدیث کا ویسے تو لفظی معنی بات اور خبر کا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور فرامین کے لیے حدیث کا لفظ خود تجویز فرمایا ابو داؤ شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری باتیں تم سنتے ہو اور بعد والے لوگ میری حدیثیں تم سے سنیں گے اسی طرح بخاری جلدوم میں بھی ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرا آپ سے پہلے اس حدیث کے متعلق مجھ سے کسی نے دریافت نہیں کیا یعنی آپ نے اپنے فرمان کو حدیث کے لفظ سے تعبیر فرمایا حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھا جائے حالانکہ اللہ نے یہ قرآن حضور علیہ السلاۃ وسلام پر اتارا تھا اور آپ صرف قرآن پہنچانے نہیں آئے تھے بلکہ قرآن کو سمجھانے بھی آئے تھے وہ انضل علیہ کا ذکر علی تو ارشاد ربانی ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر اتارا تاکہ آپ اس کا بیان فرما دیں اس کی وضاحت فرمائیں اس کی تفسیر اور تشریح بیان فرمائیں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے صرف قرآن پہنچایا نہیں ہے بلکہ قرآن کا معنی مطلب اور مفہوم بھی بیان فرمایا ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اہل سنت وال جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ ساری امت مسلمہ کے اعمال حسنا ایک طرف اور ایک صحابی کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ ملاقات اور زیارت کی نیکی اور شرف ایک طرف ساری امت کی نیکیاں اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کسی نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین سید مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی سو سال تک زہد و تقوی اختیار کرے اللہ اللہ کرے عبادت ریاضت کا اہتمام کرے گناہوں سے پرہیز کرے اس کے قلب میں اتنی نورانیت اور پاکیزگی نہیں آئے گی جتنی پیغمبر کی ایک نظر سے قلب میں روحانیت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں حضور کے کسی ایک صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ نے سارا دین حضور کو عطا کیا اور آپ نے سارا دین اپنے صحابہ کو عطا فرمایا عقیدہ توحید پہلا عقیدہ ہے لیکن یقین رکھیں کہ توحید بھی ہمیں حضور نے سمجھائی ہے اور قرآن بھی ہمیں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی وجہ سے ملا ہے اگر ہم حضور علیہ السلام کی زبان پر اور آپ کی حدیث پر اعتماد نہیں کریں گے تو دین پر اعتماد نہیں ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو دین کے صحیح اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس حضرت کا تفصیلی بیان ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ اس عاجز کی حاضری کو قبول فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین